سوال نمبر سات علماء کے اختلاف سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے جواب مسائل میں علماء کا اختلاف رحمت اور موجب سہولت ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی میرا تو خیال ہے کہ علماء کا اختلاف اللہ کی بڑی رحمت ہے تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تو حدیث کے اسباق میں بھی اپنے اس خیال کا متعدد بار اظہار کیا کہ جس مسئلے میں آئمہ کا اختلاف مل جاتا ہے مجھے اس میں بڑی سہولت معلوم ہوتی ہے کہ فی الجملہ عمل کی کچھ گنجائش مل گئی جو حسب قواعد شرعیہ اپنی جگہ پر ثابت ہے اور جس مسئلے میں اختلاف نہیں ملتا حق اسی میں منحصر ہو گیا اسی لیے کہ امت محمدیہ کا اجتماع ضلالت پر نہیں ہو سکتا علماء امت نے اس خیر العمم کی خصوصیات میں اس چیز کو شمار کیا ہے کہ گمراہی پر اس کا اجتماع نہیں ہو سکتا جس چیز پر بھی علماء امت کا اجتماع ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بھی ایسی ہی ہوگی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میری امت کا اجتماع ضلالت گمراہی پر نہیں ہو سکتا متعدد صحابہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اس کے علاوہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں نے حق تعلیٰ شاہ سے یہ دعا کی کہ میری امت کا ضلالت پر اجتماع نہ ہو حق تعالی شاہ نے اس پر قبول فرما لیا ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تم کو تین چیزیں سے محفوظ فرما دیا من جملہ ان کے یہ ہے کہ تمہارا اجتماع گمراہی پر نہیں ہوگا حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع عام ہے کہ اقوال میں ہو یا فعال میں یا اعتقاد میں امور شرعیہ میں ہو یا لغویہ میں ایسی حالت میں تم ہی سوچو کہ جو روشن خیال اپنی روشن خیالی میں کوئی ایسی بات شریعت میں پیدا کر دیتے ہیں جو اسلاف میں کسی کا قول بھی نہ ہو بلکہ ان سب کا اجتماع اس کے خلاف پر ہو ہو چکا ہو وہ سراسر گمراہی نہیں تو اور کیا ہے اس کے بالمقابل جس امر میں اہل حق کا اختلاف رہ چکا ہو اس میں فی الجملہ وسعت و سہولت پیدا ہو گئی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کا لقب عمر ثانی ہے اور ان کی خلافت راش خلافت خلافت راشدہ کے گویا برابر سمجھی جاتی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے مسرت نہ ہوتی کہ حضور کے صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا اس لیے کہ ان میں اگر اختلاف نہ ہوتا تو گنجائش نہ رہتی دارمی نے بھی اس قسم کا مقولہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نقل کیا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی سلطنت میں یہ احکام بیچ دیے کہ ہر قوم اس کے موافق عمل کرے جو وہاں کے علماء کا فتویٰ ہو عون ابن عبداللہ تابعی جو بڑے قرا اور بڑے عابدین میں ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو اس لیے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر مجتمع ہوں اور پھر کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو وہ تارک سنت ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو پھر کوئی شخص ان کے اقوال میں سے کسی پر عمل کر لے تو وہ حدود سنت سے نہیں نکلتا دارمی عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ جو جلیل القدر امام ہیں کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول معتبر نہیں نہ صحابہ کے اجماعی قول کے مقابلے میں ہاں جس چیز میں صحابہ میں اختلاف ہے اس میں ہم اس چیز کو اختیار کریں گے جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہوگی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے در مختار اور شامی میں لکھا ہے کہ مشتحدین کا اختلاف رحمت ہے اور جتنا بھی اختلاف زیادہ ہوگا رحمت زیادہ ہوگی اور میں پوچھتا ہوں کہ علماء کا اختلاف کب نہیں ہوا کون سا دور کون سا وقت ابتدائے اسلام بلکہ ابتداء عالم سے ایسا گزرا ہے جس میں علماء کا اور اہل حق کا اختلاف نہیں ہوا خود حق جل وعلا نے سارے ہی انبیاء پر کیا ایک ہی دین اتارا اصول دین میں اتحاد رہا اور فرو میں ہمیشہ اختلاف رہا کیا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاد السلام کے متعدد فیصلوں میں اختلاف نہیں ہوا اور باوجود اس اختلاف کے حق تعالی شانہ نے دونوں کی مدح نہیں فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا فف ہم سلیمان و کلن آتے حکم و علما صورت الانبیاء رکوچ ہے ہم نے اس کھیت والے مقدمے کو جس کا اوپر سے ذکر ہو رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور دونوں کو حضرت داود اور حضرت سلیمان کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا یعنی داود علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا بیان القرآن اس کے علاوہ سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں ایک سختی کا حکم کرتے ہیں دوسرے نرمی کا اور دونوں ثواب پر ہیں ایک جبرائیل علیہ السلام دوسرے میکائیل علیہ السلام اور دو نبی ہیں ایک نرمی کا حکم کرتے ہیں دوسرے سختی کا اور دونوں ثواب پر ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام دوسرے نوح علیہ السلام اور میرے دو ساتھی ہیں ایک نرمی کا حکم کرتے ہیں اور دوسرے سختی کا ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کدافل جامع صغیر اس کلیے کے تحت میں علماء امت اور صوفیہ ملت نیز ہر دور کے اکابر کا پیشتر و اکثر امور اختلاف رہا ہے کہ طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے بہت سے امور میں ایک عالم بعمل محقق کی رائے سخت کی سختی کی طرف مائل ہوئی اس نے بہت سے امور میں سخت گیری کو ضروری سمجھا دوسرے نے نرمی کو ضروری سمجھا چنانچہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہ مجمعین کے اختلاف اسی شدت و نرمی کے رنگ کا اثر تھا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الكریم بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کے قیدی لائے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کی قوم ہیں آپ کے قرابت دار ہیں ان کو زندہ چھوڑ دیجئے کیا بعید ہے کہ یہ توبہ کر لیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جٹلایا آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا ان کی گردنیں اڑا دیجئے لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل ہوگا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا اندر تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شاہ بعض لوگوں کے دل نرم فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرماتے ہیں حتیٰ کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں ابو بکر تمہاری مثال حضرت ابراہیم جیسی ہے جنہوں نے فرمایا فمن طبیانی فنحوم امن آسانی فن کا غفور الرحیم سور ابراہیم رکو چھے جو میری راہ پر چلے گا تو وہ میرا ہی ہے اور اس کی مغفرت کا وعدہ ہے اور جو میرا کہنا نہ مانے تو آپ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں اور تمہاری مثال اے ابو بکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا ان تعذبهم ہوں فن ہوں تغفر و ان تو العزيز فِن کا انتل الحکیم سورہ ماد رکو سولہ اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کیونکہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ مالک ہیں اور مالک کو حق ہے کہ بندے کو ان کے جرائم پر سزا دے اور اگر آپ ماں فرما دیں تب بھی مختار ہیں آپ قدرت والے حکمت والے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا سورہ نوح رکوع دو اے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی نہ چھوڑ کیونکہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور عمر تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے فرمایا ربنا على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب یرو سورہ یونس رکو نو اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو نیست و نابود اور ملیا میٹ کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ سخت کر دیجئے جس سے ہلاکت کے جلد مستحق ہو جائیں بس وہ ایمان نہ لاویں بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے رہیں یہاں تک کہ دکھ دینے والے عذاب کو دیکھیں اسی طرح حضرات شیخین رضی اللہ عنہما میں بھی اور بھی امور میں اختلاف ہوا مانعین زکوٰۃ سے قتال میں اختلاف ہوا پھر قتال کے بعد ان لوگوں کے اموال کو غنیمت اور اہل و عیال کو باندی اور غلام بنانے میں اختلاف ہوا اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجنے میں اختلاف ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی میں اختلاف ہوا بالآخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار کے معزول نہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہوتے ہی معزول کر دیا جب میں قرآن پر اختلاف ہوا دادے کی میراث میں اختلاف ہوا اس چور کے بارے میں اختلاف ہوا جو تیسری مرتبہ چوری کرے کہ حضرت بکر صدیق رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ نے ہاتھ کاٹا حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں بایاں ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا ام ولد کی بیع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک جائز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ناجائز ہے غرض بیسیوں مسائل فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں ان جلیل القدر خلفاء اور امت کے سرداروں میں اختلاف تھا تفاصیل کے لیے بڑے دفتر کی ضرورت ہے ایک خط میں سب کا ذکر مشکل ہے اسی طرح اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی بہت سے مسائل مشہور و معروف اختلافات ہیں ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ ایک کتاب ایسی تصنیف کر دیجئے جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سختیاں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سہولتیں نہ ہوں جس سے معلوم ہوا کہ حضرات شیخین کی طرح ان دونوں حضرات میں سختی اور نرمی کے اعتبار سے کلی اختلاف تھا بالجملہ جملہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں بہت کثرت سے مسائل میں اختلاف رہا ترمزی شریف پڑھنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں تو وہ معلوم ہے کہ غلام کی سزا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس آبادی میں جو سب سے اونچا مکان ہو اس پر سے اوندھے منہ گرایا جائے اور بہت سے صحابہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے شرمگاہ کے چھونے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک نہیں ٹوٹتا سمندر کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک جائز ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک مکرو ہے جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور صحابہ کے نزدیک مستحب ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے نزدیک واجب ہے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک زندوں کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا سختی سے انکار کرتی ہیں سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم زہری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف تھا کہ رمضان کے روزوں کی قضاء کا لگاتار رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ رکھنا بھی جائز ہے ایک بڑی جماعت کا صحابہ کرام میں سے مذہب یہ تھا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی ہیں لیکن خلفۂ راشدین اور جمہور صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مذہب ہے کہ تیمم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مذہب ہے کہ پہنچوں تک کافی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ نمازی کے سامنے گدا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کا مذہب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتی اگر صرف دو مقتدی ہوں تو صحابہ کے نزدیک امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہے حسن بصری رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابن عمر وطر کی تینوں رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے ہیں یعنی دو رکعت علیحدہ اور ایک رکعت علیحدہ پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تینوں رکعتوں کو ملا کر پڑھتے تھے اور وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیر تھے غرض سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسئلے فقہی اور سیاسی ایسے ہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے اس کے بعد ام مشتحدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا مستقل اختلاف تو بارہ سو برس سے مسلسل چلا آ رہا ہے ہر امام کے لاکھوں کروڑوں مقتدی اسی اختلاف پر عمل کرتے چلے آئے چار رکت نماز میں علماء کے اختلافات ایک مرتبہ تلاش کرنے شروع کیے تھے ڈیڑھ سو سے زیادہ مسئلے مختلفی مجھ سے مجھے مجھ جیسے کوتاہ نظر کو ملے تھے وسیع النظر نظر لوگوں کے علم میں نامعلوم کتنے ہوں گے جمعہ کے دن میں ایک ساعت مبارک جس میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اہل علم کے اس کی تعین میں تقریباً پچاس قول ہیں کہ وہ کب ہوتی ہے لیت القدر کی تعین میں بھی تقریباً پچاس قول علماء کے ہیں اوجز قرآن پاک کی آیات میں تمام نمازوں کے اہتمام کا عموماً اور درمیانی نماز کے اہتمام کا خصوصی حکم ہے علماء کے اس درمیانی نماز کے تعین میں بائیس قول ہے اسی طرح بہت سے مسائل ہیں جن میں علماء کا اختلاف ایک دو قولوں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ کئی کئی مذہب علماء کے ان میں ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آئے ہیں کیا یہ سب ہی فتنہ تھا اور ہے کیا ان اختلافات کی وجہ سے امت مصیبت میں گرفتار ہو گئی یا ان کو سہولت نصیب ہوئی قدردانوں کی رائے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اس سے کتنی مسرت تھی ابو جعفر منصور بادشاہ جب حج کو گئے تو انہوں نے حضرت امام مالک سے درخواست کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی تصنیف کے متعدد نسخے لکھ دیں میں اس کو میں ان کو سلطنت میں شائع کر دوں گا اور حکم دے دوں گا کہ سب اس کے موافق عمل کریں اور اس سے تجاوز نہ کریں حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اس ارادے سے روکا اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس مختلف روایات حدیث پہنچی ہوئی ہیں اور ہر جماعت نے ان روایات کے موافق عمل درآمد کر رکھا ہے اس لیے ان کو ان کے مذاہب کے موافق چھوڑا جائے اس کے بعد امیر المومنین ہارون رشید نے اپنے زمانے سلطنت میں حضرت امام مالک رحم اللہ سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ معطا مالک کے ایک نسخہ کعبہ میں لکھ دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ سب اس کے موافق عمل کریں حضرت امام نے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام کا فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور وہ اپنے اشتہادات میں حق پر ہیں شہروں میں وہ مسائل شائع ہیں لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں ہارون رشید نے اس مشورے کو پسند کیا حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف مشہور و معروف ہے اور سینکڑوں ہزاروں مسئلوں میں اختلاف ہے لیکن امام شافی صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو فقیح بننا چاہے اس کو چاہیے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کو چمٹ جائے میں خود امام محمد کی کتابوں سے بنا ہوں در مختار امام اعظم رحم اللہ نے اپنے شاگردوں سے خود فرمایا کہ جہاں کہیں میرے قول کے خلاف تمہیں کوئی دلیل مل جائے اس کو اختیار کر لو صاحب در مختار فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحم اللہ یہ کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت کے آثار سے ہے جتنا اختلاف ہوگا بشرط کے قواعد کے موافق ہو اصول کے تحت میں ہو اتنی ہی رحمت زیادہ ہوگی شامی ان حضرات کو اختلاف میں ذرا بھی اشکال پیش نہیں آتا تھا اس سب کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ جن چیزوں میں علماء میں اختلاف نہیں ہے انہیں کا کیا حشر ہو رہا ہے نماز کے پڑھنے میں کسی عالم کا اختلاف ہے داڑھی شراب سود غرض ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جن میں ذرا بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے ان کا حشر تم خود ہی دیکھ رہے ہو اب غور سے سنو میرے خیال ناقص و نارسا میں ان روز افزوں نزاعات کی اکثر و بیشتر دو وجہ ہیں ایک بعض علماء کی طرف سے ہے دوسری اکثر عوام کی طرف سے ہے علماء کی طرف سے تو یہ ہے کہ وہ اپنے ان جزوی اختلافات کو علماء تک محدود نہیں رکھتے بلکہ بعض تو اس کی سعی کرتے ہیں کہ عوام کی مدد اور اعانت ان کے ساتھ ہو اور ان کی اعانت سے وہ دوسرے اہل حق کی توہین و تزلیل کریں حالانکہ بہتر یہ تھا کہ وہ جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو بلا خوف لومت لائم ظاہر کر دیں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ ان کے قول پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کسی کے عمل نہ کرنے سے اہل حق کی حقانیت میں کیا فرق آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی ونسلم علی رسول کریم بعض انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام بھی ایسے تھے جن پر ایمان لانے والا ان کے کہنے پر عمل کرنے والا ایک ہی شخص تھا مشکات تو کیا اس کی وجہ سے نبی کی شان میں کوئی نقص پیدا ہو گیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تحقیق جمہور صحابہ کے خلاف یہ تھی کہ مال کا جمع کرنا مطلق ناجائز ہے وہ ہر مجمع میں اپنی تحقیق کا اعلان کر دیتے تھے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے تھے کہ کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں بالخصوص ایسی حالت میں کہ عوام ان کے اختلافات کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ایسی حالت میں ان پر ان چیزوں کا یا اظہار نہ ہوتا جہاں علماء کا مجمع ہوتا وہاں ظاہر کی جاتی یا اگر بضرورت تبلیغ اور بخوف کتمان علم اظہار کیا جاتا تو جب عوام کے عقول ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں تو ان پر اس کا زور نہ دیا جاتا کہ وہ خواہ مخواہ ان کے نوا بنے یہ حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب دوسرے اہل حق اس میں اختلاف کر رہے ہیں تو عوام کے لیے عمل کی گنجائش ہے نہ یہ کہ دوسرے اہل حق کے خلاف عوام کو مشتعل کرے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے متبعین ان کے خلاف مشتعل ہوں گے اور اس کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ہمارے اکابر و اسلاف کا اسوا اس چیز میں بھی ہمارے سامنے ہے صحابہ کا معمول وطر کی تین رکعت پڑھنے کا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وطر کی پڑھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب نے دیکھا تعجب سے حضرت ابن عباس سے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے تعرض نہ کرو وہ خود فقی ہیں بخاری حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جمہور صحابہ کا معمول سفر میں دو رکت نماز پڑھنے کا تھا کسی نے ان سے کہا کہ حضرت عثمان نے مینا میں چار رکتیں پڑھی حالانکہ وہ مسافر تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انا انا اللہ و الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ میں نے مینا میں حضور کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں ایک حدیث میں ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے شروع زمانے میں دو رکعتیں پڑھیں لیکن اس سب کے باوجود ابو داود وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ چار رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر چار رکعت پڑھنے کا اعتراض کیا تھا پھر خود بھی چار پڑھیں انہوں نے فرمایا کہ مخالفت زیادہ سخت ہے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسافر تھے اس لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی تحقیق کو ایک محقق کے مقابلے میں واجب العمل نہیں سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کسی شخص کو اپنا خلیفہ ولی عہد بنائیں گے انہوں نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو میرے لیے گنجائش ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نسن خلیفہ نہیں بنایا اور اگر خلیفہ بنا دوں تب بھی گنجائش ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد کے لیے خلیفہ بنایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک مانعین زکوٰۃ سے قتال کے بعد ان کے اموال غنیمت ہیں اور ان کے اہل و عیال غلام باندیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس میں اختلاف تھا صدیقی دور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فتوے پر عمل رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے قبول کیا فاروقی دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے پر عمل تھا اور دوسرے لوگوں نے اس پر عمل کیا فتح الباری حضرت امام شافعی کے نزدیک صبح کی نماز میں قنوت کا پڑھنا سنت ہے ایک مرتبہ امام اعظم رضی رحم اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے اور صبح کی نماز وہاں پڑھی اور قنوت نہیں پڑھی بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ بھی آواز سے نہیں پڑھی حالانکہ وہ بھی ان کے نزدیک سنت ہے کسی نے استفسار کیا تو فرمایا کہ اس قبر والے کے ادب نے روک دیا بعض لوگ اس قصے پر بہت شور کرتے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی وجہ سے سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے امام شافی رحمہ اللہ کی شان اس سے عرفہ ہے کہ ایک مشتحد کی قبر کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیں حالانکہ اس چیز کا تعلق سمجھ سے ہے امام اعظم رحمہ اللہ کے ادب سے سنت کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے ادب سے ان کی تحقیق کو اپنی تحقیق پر مقدم سمجھا کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں سنت نہیں ہیں بلکہ سنت قنوت کا نہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا ہے ایک شخص اپنی تحقیق سے کسی چیز کو سنت سمجھنے کے باوجود دوسرے محقق عالم کی تحقیق پر عمل کر لے تو کیا حرج ہے محققین شافعیہ اس قصے کو قبول فرماتے ہیں چنانچہ علامہ ابن حجر مکی باوجود محقق شافی ہونے کے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس قصے میں اشکال سمجھ لیا حالانکہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ بسا اوقات سنت کے ساتھ ایسی چیز معارض ہو جاتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے مثلا علماء کی رفعت شان کا اظہار کہ وہ امر مؤکد ہے بالخصوص حاسدوں اور جاہلوں کے مقابلے میں بالخصوص ایسی حالت میں کہ یہ امر متفق علیہ ہے اور قنوت اور بسم اللہ کا مسئلہ مختلف ہی ہے بالخصوص امام اعظم رحمہ اللہ کے معاملے میں کہ ان کے حاصل بہت زیادہ تھے جو غلط الزامات ان پر لگاتے تھے حتیٰ کہ جھوٹے الزامات سے ان کی زندگی کو ختم کرا دیا گیا ایسی حالت میں ان کی تعظیم و تکریم کا اظہار ازبس ضروری تھا وغیرہ وغیرہ مقدمہ اوجز ہمارے مشائق و اکابر میں ہمیشہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا آیا ہے لیکن کبھی ان حضرات نے اپنے متبعین پر اس کا جبر نہیں کیا کہ ہمارے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے سبحان اشد اللہ الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و و نسلم علی رسول الکریم حضرت سہارنپوری اور مولانا محمد احیاء صاحب کا چند مسائل میں اختلاف اور طرز عمل میرے شیخ حضرت مولانا خلی احمد صاحب اور میرے والد صاحب رحم اللہ میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا اور حضرت رحم اللہ بعض لوگوں کو خود فرما دیتے تھے کہ میرے نزدیک فلاں چیز جائز نہیں لیکن مولوی محمد احیاء صاحب کے نزدیک جائز ہے تیرا دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لے اس کے موافق عمل کر لے خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمہ اللہ کے اخیر رمضان مبارک میں شعبان کے چاند کی گڑبڑے سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے تیس روزے ہو جانے کے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر مدار تھا بعض وضو وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی اس لیے روزہ ہے اور میرا ناقص خیال تھا کہ وہ شرعی حجت سے صحیح تھی اس لیے کل کا روزہ نہیں ہے دن بھر بحث رہی شام کو چاند نظر نہ آیا حضرت نے طے فرما دیا کہ میں روزہ رکھوں گا میں نے عرض کیا کہ میرے لیے کیا ارشاد ہے فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں سمجھ میں آ گیا تو رکھو ورنہ نہیں بالآخر حضرت کا روزہ تھا اور میرا افطار حضرت رحم اللہ کے خدام میں اور بھی متعدد ایسے تھے جنہوں نے افطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے افطار کیوں کیا وہ مجھے اب تک قلق ہے کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلے میں کیوں قابل احتنا سمجھا مگر حضرت نے ذرا بھی اشارتاً کنایتاً کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ کچھ تصویب ہی فرمائی دوسری وجہ سے دوسری وجہ جو اس سے پہلی وجہ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ کہ عوام نے وسائل میں رائے زنی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنا لیا ان کو اہل علم کے اختلاف میں حکم حکم بننے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے علمی ابحاس ان کے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں لیکن ان میں محاکمہ اور فیصلہ یہ حضرات فرمانے لگے حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ علماء حق میں سے جس کے ساتھ حسن عقیدت ہو تجربے سے اس کا دیندار تجربہ کار ہونا اللہ والا ہونا ثابت ہو چکا ہو اس کا اتباع کرتے لیکن یہ تو جب ہوتا جب عمل مقصود ہوتا ہے یہاں مقصود ہی نزاع ہے اس جلسہ اور اس تقریر میں ان کو لطف ہی نہیں آتا جس میں دوسروں پر سب و شتم نہ ہو دوسروں پر تنقید نہ ہو دوسروں کی پگڑیاں نہ اچھالی جاتی ہوں جس جلسے میں سیدھی سیدھی دین کی باتیں بیان کی جائیں وہ جلسہ نہایت بھیکا اور بے مزہ ہے وہ واضح نہیں تقریر جانتا ہی نہیں ماہر تقریر وہی ہے جو مخالفین کو کھڑی کھڑی سنائے حالانکہ شریعت متحرہ میں قرآن و حدیث میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہتمام سے روکا گیا وہ آپس کا جھگڑا ہے قرآن پاک میں سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے ارشاد ہے ولا رکوچ ہے اور آپس بے نزاع پیدا نہ کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے کہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صحابہ کرام کے اختلاف کی چند مثالیں بخاری شریف میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو اس کے خلاف تھی جس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے صحیح پڑھا تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو پہلے لوگوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تھا وہ لوگ ہلاک ہو گئے یہاں آپس میں قراعت میں اختلاف ضرور تھا اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویر فرمائی گویا وہ اختلاف باقی بھی رکھا جو پہلے سے تھا لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اس کو ہلاکت کا سبب قرار دیا تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو جگڑے کی صورت میں نمودار ہو اسی قسم کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام کو سور فرقان پڑھتے ہوئے سنا وہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ میرے دل میں آیا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں مگر میں نے اتنی دیر صبر کیا کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد میں نے ان کے گلے پر سے چادر پکڑ کر پوچھا کہ اس طرح یہ صورت تم کو کس نے پڑھائی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام لیا میں نے کہا جھوٹ ہے پھر ان کو اسی طرح پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور جا کر عرض کیا کہ اس کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی ہے حضور نے ہم دونوں کا پڑھنا سنا اور دونوں کو صحیح بتایا در منصور پر روایت شیخین وغیرہ ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں جہاں آپس میں اختلاف ہوا اور حضور نے دونوں کو صحیح فرما دیا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی تحقیق کے خلاف کوئی بات ہوئی تو اس کا اظہار بھی نہ کرے اگر وہ اہل تحقیق ہے یا اہل علم ہے اس کی اہلیت رکھتا ہے تو ضرور مناسب طریقے سے اس کا اظہار کیا جائے اسی سورہ کے بارے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ فرقان پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی نماز کے بعد حضور نے دریا فرمایا کہ جماعت میں ابئی ابن کعب جو بڑے مشہور قاری تھے موجود نہیں انہوں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں آپ نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے متنبع کیوں نہ کیا انہوں نے معذرت کی کہ میں یہ سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ابو داود شریف پہ دو قصے اسی نو کے مذکور ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے تمبی کا حکم فرمایا تو دوسروں کو تمبی میں کیا مذائقہ ہے شریعت متحرہ نے تو اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ کلمہ حق کو ظالم بادشاہ کے سامنے اظہار کر دینے کو افضل الجہاد قرار دیا ہے اور لا طاعت فی مخلوق الخالق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کلیہ قرار دے دیا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ مقصود اللہ کی اطاعت ہو کلمہ حق کا اظہار ہو اپنی جماعت کی بے جا حمایت نہ ہو جس کو عصبیت اور تعصب کہا ہے اختلاف میں کوئی مذائقہ نہیں وہ قواعد کے تحت میں ہو تو ممدو ہے اس اختلاف کو نزاع بنا لینا اس کو مسلمانوں کے تشدد اور افطراق کا سبب بنا لینا مضموم ہے اور دونوں میں کھلا ہوا فرق ہے ہم لوگ اس اختلاف کو جو خوبی کی چیز تھی اپنے لیے خود مصیبت اور ہلاکت بنا رہے ہیں سبحان اشد اللہ بسم اللہ رسول کریم حضرت حسن بصری کے ساتھ دو گروہ کا الگ الگ طرز عمل حضرت حسن بصری جلیل قدر تابعی اور مشہور فقہ اور اکابر صوفیہ میں بعض مرتبہ تحقیق کے زور میں تقدیر کے مسئلے میں ایسے الفاظ نکل گئے جو جمہور علماء کے خلاف تھے بڑا شور مچا بڑے زور بندے پھر کیا تھا جھوٹی باتیں بھی ان کی طرف منسوب ہونے لگیں ایوب کہتے ہیں کہ دو قسم کے آدمیوں نے حضرت حسن رحم اللہ پر جھوٹ باندھا ایک وہ لوگ کے فرقہ قدریہ میں تھے وہ اپنی رائے کو رواج دینا چاہتے تھے تو حضرت حسن بصری رحم اللہ کو اپنا ہم مسلک ظاہر کرتے تھے دوسرے وہ لوگ جن کو ان سے ذاتی بغض تھا وہ ان کے اقوال کو پھیلاتے تھے ابو داود بعین ہی یہی مثال ہمارے زمانے میں ہے کہ جن لوگوں کو اپنی رائے کو رائج کرنا ہوتا ہے وہ جماعت کے بڑے کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کو ان سے خلاف ہوتا ہے وہ ان اقوال کو جا و بے جا جھوٹ نقل کرتے ہیں جس سے جگڑے اور مخالفت کی خلیج وسیع ہوتی رہتی ہے حالانکہ اتباع کا منصب یہ تھا کہ علماء حق میں جس سے عقیدت ہو اس عالم اس کا عالم بعمل ہونا محقق ہو جائے اس کے ارشادات پر عمل ہو لیکن ہم لوگوں میں باوجود دعائے محبت و عقیدت عمل تو ندارد ہے ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی حمایت میں دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں کلام اللہ شریف جس کی تعلیم مسلمان کا ایمان ہے وہ تو اس بارے میں اتنا سخت ہے کہ ولا تصب الدین اللہ اللہ بغیر علم سورہ رکو ارشاد ہے کہ تم گالیاں نہ دو ان معبودوں کو جن کو یہ مشرق اللہ کی توحید کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے پھر وہ لوگ بوجھ جہل کے حد سے گزر کر اللہ تعالی شانو کی شان میں گستاخی کریں گے قرآن پاک تو دوسروں کے بتوں کو گالیاں دینے سے کی بھی ممانعت کرتا ہے لیکن اس کے اتباع کے دعوے داروں کا یہ عمل کہ ان کا کوئی جلسہ کوئی جلوس بھی دوسروں کی بربادی کے نعروں سے ان کے اکابر سب و شتم سے خالی نہیں ہوتا آج کل ہر جماعت کا معظم عمل بجائے اپنی تعمیر اپنی تقویت اور عمل کی تدابیر کے دوسروں کی تقریب ان کو گالیاں دینا مرد آباد کنارے لگانا بن گیا ہے پھر لطف یہ ہے کہ اس کی شکایت بھی ہر فریق کو ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے برباد ہو گئے خود ہی ہر فریق دوسرے مسلمانوں کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے اور خود ہی اس کا رونا روتا ہے کہ مسلمان برباد ہو گئے فلاح المستحان اختلاف کی ہر نوع مضموم نہیں ہے تمبی اس تقریر سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ہر اختلاف مضمون نہیں بلکہ بہت سے اختلافات ممدوح بھی ہیں البتہ بہت سی انواع اختلافات کی یقیناً مضموم اور قبی ہیں لہٰذا مطلق علماء کے اختلاف کو منشاء فساد قرار دینا اصول سے ناواقفیت ہے بلکہ منشا فساد علماء حق کے ممدوح اختلاف میں نزاع کا پیدا کرنا خواہ وہ علماء کی طرف سے ہو یا عوام کی طرف سے جیسا کہ آج کل کثرت سے پیدا ہو رہا ہے البتہ اختلاف ممدوح کی حقیقت قواعد سے واقفیت پر مبنی ہے یہ بھی صحیح نہیں کہ ہر شخص جس چیز میں چاہے اختلاف پیدا کر دے اور وہ ممدوح بن جائے ہر وہ چیز جو شریعت متحرہ کی طرف سے منصوص طور پر ثابت ہے استمباد کو اس میں دخل نہیں اس میں اختلاف پیدا کرنا گمراہی ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں سورہ آل عمران رکو یارہ سے ارشاد فرمایا ہے اور نہ بن جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آپس میں تفریق پیدا کی اور دین کے ہر دین کے باہر میں اختلاف کیا بعد ازاں کہ ان کے پاس واضح احکام پہنچ چکے تھے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عصر کے بعد نفلیں پڑھ رہا ہے اس شخص نے نماز کے بعد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا اللہ جل شاہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب کرے گا سعید نے فرمایا کہ نماز پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طریقے اختیار کرنے پر عذاب فرمائے گا دارمی اس شخص کا مقصود یہ تھا کہ نماز تو بہترین اور افضل ترین عبادت ہے اس میں کیا ناجائز ہو سکتا ہے لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفل نماز کو ناجائز فرمایا ہے اس لیے حضرت سعید نے کہا کہ نماز اگرچہ بہترین چیز ہے لیکن ناجائز وقت میں پڑھنا تو گناہ کا ہی سبب ہے حضرت بن ابن رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہم چاندنی کا ایک سکہ کے بدلے میں دو درہم لینے سے منع کیا ہے ایک شخص وہاں موجود تھا کہنے لگا میرے خیال میں میں تو اس کوئی نقصان نہیں معلوم ہوتا حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ حضور نے منع کیا اور تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی بھی ایک مکان میں مجتمع نہیں ہو سکتا تمام فقہ محدثین نے سلفن خلفن اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز اسلام میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے اس کا انکار کفر ہے قاض ایاز نے شفا میں اور ملا علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس شخص کے کفر پر جو مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے یا شراب پینے کو یا زنا کرنے کو یا کسی ایسی چیز کا انکار کر دے جس کا دین ہونا بتواتر والبداہ ثابت ہے ہاں کوئی نو مسلم ہو کہ اس کو ابھی تک سارے احکام معلوم نہ ہوں تو وہ معذور ہے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ نے ازالت الخفا میں تحریر فرمایا ہے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت تین وجہ سے کی جا سکتی ہے من جملہ ان کے یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے اس صورت میں اس کے خلاف بغاوت واجب ہے اور یہ افضل ترین انواع جہاد ہے اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اختلاف کی حدود سے خارج ہے اس میں اختلاف پیدا کرنا زلال ہے گمراہی ہے سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عقائد میں اختلاف گمراہی ہے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا اختلاف ان چیزوں میں جن میں اشتہاد کی گنجائش ہے رحمت ہے بڑی بہت بڑی نعمت ہے بڑی عظیم فضیلت ہے امت پر وسعت ہے اور یہ سب اقوال ایسے ہوں گے جیسے کہ مختلف شریعتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجموعہ لے کر تشریف لائے لہذا حضرات صحابہ کرام اور ان کے بعد کے علماء نے جو استمباتات حضور کے اقوال و فعال سے کیے ہیں وہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بمنظر مختلف شرائع کے ہیں اور یہ بھی حضور کے معجزات میں داخل ہیں لیکن عقائد میں اشتہاد کرنا گمراہی ہے اور حق وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حدیث میں جس اختلاف کی تعریف ہے اس سے فروعی احکام کا اختلاف مراد ہے اور جس تفریق کی ممانعت وارد ہوئی ہے اس سے اصول کی تفریق مراد ہے علامہ سبکی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اصول کا اختلاف گمراہی ہے اور ہر فساد کا ذریعہ ہے اور مثال کے طور پر دیکھیے تقدیر کا مسئلہ اصول مسائل میں ہے شریعت نے اس میں بحث کرنے کی بھی ممانعت فرما دی اس میں اختلاف پیدا کرنے پر احادیث میں کس قدر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ علامان الحفیظ حضور کا ارشاد ہے کہ فرقہ قدریہ تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ لوگ بیمار ہوں تو عیادت بھی نہ کرو مر جائیں تو جنازے میں بھی شریک نہ ہو ابو داود دوسری حدیث میں ہے کہ اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے کی نماز میں بھی شریک نہ ہو جو بیمار پڑ جائے اس کی عیادت بھی نہ کرو وہ دجال کی جماعت ہے حق تعالی شان ہوں ان کو دجال کی جماعت کے ساتھ شریک کر دیں گے یحییٰ ابن یامر کہتے ہیں کہ میں اور حمید حج یا عمرے کرنے جا رہے تھے ہمیں تمنا ہوئی کہ حضرات صحابہ میں سے کسی کی زیارت ہو تو ان سے قدر فرقے کے بارے میں سوال کریں اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہو گئی میں نے ان سے سوال کیا کیا ہم کہ کیا ہمارے نواح میں کہ ہمارے نواح میں ایک جماعت پیدا ہوئی ہے جو علم میں بڑی تحقیقات کرتے ہیں قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں مگر تقدیر کا انکار کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں ابو داود اور کثرت سے اس قسم کی روایات ان کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ابو بکر فارسی نے کتاب الاجماع میں نقل کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تہمت باندھے وہ با اجماع علماء کافر ہے فتح الباری بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں زندگیوں کی ایک جماعت لائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلوا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں آگ میں نہ جلاتا بلکہ قتل کرا دیتا متشابہات قرآنیہ میں بحث اور قصہ سبیغ متشابہات میں کلام کرنے کی ممانعت ہے سبیغ ابن عسل عراقی ایک شخص بصرہ میں رہتا تھا جو متشابہات قرآنیہ میں بحث کرتا تھا مصر پہنچا وہاں بھی مسلمانوں سے اس میں بحث شروع کی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں عریضہ لکھا انہوں نے اس کو طلب فرمایا جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تو کون شخص ہے اس نے کہا اللہ کا بندہ سبیغ ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں اور تر و تازہ لکڑیوں پینچیوں سے اس کو مارنا شروع کیا جس سے بدن خون سے لبریز ہو گئے پھر جب وہ زخم اچھے ہونے لگے تو دوبارہ مارنا شروع کیا جس سے بدن اور سر پر خون ہی خون ہو گیا اس نے عرض کیا کہ اگر آپ میرے قتل کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو سہولت سے قتل کر دیجئے اور اگر میرے دماغ کا سودا کا علاج مقصود ہے تو میرے دماغ میں جو چیز تھی وہ نکل چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اور بسرا اپنے گھر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی <clears throat> لیکن ایک حکم بھی بھیج دیا کہ کوئی شخص اس کے پاس نہ بیٹھے ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر اگر ہم لوگ سونفر سو نفر کا مجمع ہوتا تھا اور سبیغ آ جاتا تو سب اس جگہ سے چلے جاتے اس کو یہ مصیبت بہت ہی شاق تھی حضرت ابو مسا شاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علی لکھا کہ اب اس کی حالت درست ہو گئی ہے وہ خیالات بالکل نہیں رہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس کے ملنے چلنے سے کی اجازت مرحمت فرما دی اسی طرح سینکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں جن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت میں اختلاف کے حدود قائم ہیں یہ نہیں ہے کہ تحقیق کے زور میں جس کا جو دل چاہے لکھ مارے اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جائے اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مضحکہ کیا جائے شریعت کے اہم سے اہم حکم کو لغو بتا دیا جائے قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں ہو اور علم سے بے بہرا پھر جو چیز اپنی سمجھ میں نہ آئے وہی غلط بن جائے وہی دین سے باہر کر دی جائے اور اس کو علماء کا اختلاف کہہ دیا جائے شریعت کے احکام کے درجات ہیں ان میں بہت سے احکام نہایت اہم ہیں ان کو اپنے درجے سے گرا دینے کا کسی کو حق نہیں ہے بعض معمولی درجے کے ہیں ان کو اپنے درجے سے بڑھا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اس کی تحقیق کی کہ ہر چیز کا کیا درجہ ہے یہ خود علم پر موقوف ہے قرآن حدیث کے فہم پر موقوف ہے قرآن حدیث سے استدلال کے قواعد پر موقوف ہے جو مستقل تین فن اصول فقہ حدیث اصول تفسیر کی واقفیت پر مبنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الكریم اجتہاد کے لیے کیا کیا علوم ضروری ہیں فقہ نے لکھا ہے کہ اجتہاد کے لیے کتاب اللہ کا علم ضروری ہے اس کے لغوی معانی کا علم ضروری ہے اس کے شرعی معنی کا علم ضروری ہے اس کے وجوہ استدلال یعنی خاص عام مشترک مول ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ حقیقت مجاز صریح کنایا عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتداء النص اور ان کے ماخذ اشتقاق ان کی ترتیب ان کے معانی اصطلاحیہ ان کے احکام کے کون سی چیز قطعی ہے کون سی غنی ہے نیز امر و نہیں وغیرہ کے درجات وغیرہ وغیرہ کا معلوم ہونا ضروری ہے اور یہی چیزیں حدیث کے متعلق بھی معلوم ہونے کی ضرورت ہے نیز احادیث میں ان کے علاوہ ان کی صحت کا حال ان کے آپس کے درجات راویوں کے احوال وغیرہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے الغرض استدلال استدلال کے لیے جتنے اصول ہیں ان سب ہی سے واقفیت کی ضرورت ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ فن سے تو اہل فن ہی واقف ہو سکتا ہے کوئی شخص انجینئری میں بہت زیادہ کمال پیدا کر کے یہ چاہے کہ ڈاکٹری میں بھی رائے زنی کروں کیونکہ میں اپنے فن کا بڑا ہوشیار ہوں تو یقیناً بیماریوں کی ہلاکت کا سبب بنے گا متعدد حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب علماء نہ رہیں گے تو جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا جو بغیر علم کے فتوا دیں گے خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے مذہبیات میں رائے زنی کے لیے مذہبیات سے پوری واقفیت کی ضرورت ہے بغیر واقفیت کے محض عقل سے مسائل حل نہیں ہوتے مثال کے طور پر دو مسئلے لکھتا ہوں فقہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کر کے لیے جانور خریدے اور وہ کم ہو جائے اور گم ہو جائے اس کے بعد دوسرا جانور اسی نیت سے خریدے اور پھر پہلا جانور بھی مل جائے اگر یہ شخص غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے ذمے دونوں کی قربانی ضروری ہے اگر امیر ہے تو صرف ایک جانور کی قربانی کافی ہے جس جانور کی دل چاہے قربانی کر دے اور دوسرے کو بیچ دے یا جو چاہے کرے مسئلہ بالکل صاف ہے لیکن اصول سے واقفیت پر مبنی ہے محض ذہانت اس میں کیا تیر چلا ہے دوسرا مسئلہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکو کرنا بھول جائے نماز کے بعد یاد آئے اگر اس نے سنت کے موافق متقی اور نیک لوگوں کسی نماز پڑھی ہے تو فاسد ہو گئی اور اس کا اعادہ ضروری ہے اگر خلاف سنت نماز پڑھی ہے ناواقف لوگوں کی سی نماز پڑھی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ آج کل پڑھتے ہیں تو نماز ہو گئی کیا روشن دماغی یا شستہ تقاریر و تحریرات سے بلا واقفیت اصول و حقائق شرعیہ اس نوع کے مسائل میں رائے زنی ہو سکتی ہے اسی لیے حضرت علی کرم اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو بجائے موضوع کے اوپر مسح کرنے کے موضوع کے نیچے مسح کیا جاتا لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر سے کے حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ آدمی جب تک قرآن و حدیث پر عمل کی حدود معلوم نہ کر سکے مختلف آیات اور مختلف روایات کو جمع کرنے یا ترجیح دینے کے قواعد معلوم نہ کر سکے وہ کس طرح کسی آیت یا روایت سے استدلال کر سکتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے اضالت الخفا میں لکھا ہے کہ مشتحد کے لیے پانچ علوم کا جاننا ضروری ہے جو شخص ان پانچ علوم کا جامع نہ ہو وہ مشتحد ہو ہی نہیں سکتا اول قرآن پاک کی قرآت اور تفسیر کا علم دوسرے حدیث کا علم ماں اس کی اسانید اور صحت و ضعف کے تیسرے صلف کے اقوال کا علم تاکہ ان سے باہر ہو کر اجماع کے خلاف نہ ہو اور مختلف اقوال میں ان کے اقوال سے باہر نہ جا سکے چوتھے زبان عرب کی واقفیت لغت اور نحو وغیرہ کے اعتبار سے پانچویں مسائل کے استمباد کے طریقوں اور مختلف نصوص میں تطبیق اور ترجیح کا علم ہونا ضروری ہے ازالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلم علی رسول الکریم متعارض حدیثوں میں وجوہ ترجیح علامہ حزبی نے کتاب الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ میں من الاثار میں دو مختلف حدیثوں میں سے ایک کو راجح قرار دینے کے لیے پچاس وجوہ ترجیح مفصل نمبر وار لکھی ہیں علامہ سیوتی نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ حافظ عراقی نے سو سے زیادہ وجوہ ترجیح تحریر فرمائی ہیں اس کے علاوہ خود وجوہ ترجیح میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ ایک وجہ ترجیح کا مقتضا ایک حدیث کو ترجیح دینا ہے دو اور دوسری وجہ کا تقاضا ہے کہ دوسری حدیث کو ترجیح دی جائے اسی طرح دو روایتوں کے تعارض کا قصہ ہے بس اگر دو وجوہ ترجیح متعارض ہو جائے تو ان متعارض وجوہ ترجیح میں سے کون سی وجہ کی رعایت مقدم ہے یہ مستقل مبحث ہے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دو واقعے دیکھ لیجئے ایک مسلم اور غیر مسلم میں جھگڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ فرما دیا مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ خیال ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ میری رعایت کریں گے اس لیے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہمارا مقدمہ بھیج دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے دونوں کی خدمت میں حاضر ہوئے غیر مسلم نے عارض کیا کہ حضور نے میرے حق میں یہ فیصلہ کیا تھا اس نے قبول نہیں کیا اور آپ کی خدمت میں مقدمہ لانے کی درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان سے عرض کیا جی ہاں حضرت عمر اندر تشریف لے گئے تلوار لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی اور ارشاد فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا میرے یہاں یہی فیصلہ ہے اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قصہ سنی قصہ لمبا ہے مختصر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کو اپنے نالین شریف بطور علامت کے مرحمت فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ باہر چلے جاؤ اور جو تمہیں ملے اور دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو یعنی منافق وغیرہ نہ ہو اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ یہ باہر آئے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے پوچھا یہ نالین شریف کے شریف کیسے انہوں نے حضور کا ارشاد سنا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر اس زور سے دونوں ہاتھ مارے کہ یہ سورین کے بل گر گئے اور ان کو واپس کر دیا کہ یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زور سے رونا شروع کیا اور حضور کو قصہ سنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی پیچھے پیچھے حاضر ہوئے حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا عرض کیا ایسا ہرگز نہ کیجیے لوگ اس خوشخبری پر بھروسہ کر بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے مشکات مسلم کیا خدا نہ خواستہ یہ وہمہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی بے وقاتی کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی لیکن اس واقعہ کو اس پہلے واقعے سے جوڑنا یقیناً علم کی معرفت پر موقوف ہے اس کے علاوہ اور سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص جس کی بہادری کا شہرہ تھا جنگ میں شرکت کے خیال سے حاضر ہوا صحابہ اس کو دیکھ کر مسرور ہوئے حضور نے دریا فرمایا کہ میں مشرق سے مدد نہیں لیتا لیکن یہ بھی نقل کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جنگ خیبر اور غزوہ حنین میں صفوان ابن ویہ مشرق سے جانی اور مالی مدد حاصل فرمائی کتاب الاعتبار المغنہ حالانکہ جنگ بدر کے وقت مسلمان اپنی قلت و ضعف کی وجہ سے خیبر اور حنین کی بنسبت زیادہ ضرورت مند تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری میں ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی روزے کی حالت میں سینگی لگوا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنگی لگانے والا اور سنگی والا دونوں کا روزہ نہیں رہا لیکن دس ہجری میں حضور نے خود روزے کی حالت میں سنگی لگوائی اسی طرح سنگی لگانے کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ اس کی اجرت ناپاک ہے لیکن حضور نے خود سنگی لگانے والے کو اجرت مرحمت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کوئی چیز نماز کو کوئی چیز قطع نہیں کرتی لیکن یہ بھی ارشاد ہے کہ نمازی کے سامنے سے عورت گدا کتا گزر جائے تو نماز قطع ہو جاتی ہے حضور کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آ گیا ہو اور کھانا بھی تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے لیکن یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ نماز کو کھانے وغیرہ کی وجہ سے مؤخر نہ کرو حضور کا ارشاد ہے کہ جو تیری عیادت نہ کرے اس کی عیادت نہ کر لیکن یہ بھی حدیث وارد ہے جو تیری عیادت نہ کرے اس کی عیادت کر الغرض سینکڑوں ہزاروں احکام ہیں جن میں مختلف وجوہ سے مختلف احکام وارد ہوئے محض قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھ لینے سے یا کسی مترجم حدیث کی کتاب میں حدیث کا ترجمہ دیکھ لینے سے یا صرف عربی زبان کی ڈگری حاصل کر لینے سے ان ارشادات کی وجوہ ان میں ترجیح ان میں تقدم تاخر ان میں اصلی حکم اور کسی عارضی کی وجہ سے وقتی حکم کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جا سکتا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا ان استغفرک و اتوب الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الكریم دین کے لیے تین شخص آفت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کے لیے تین شخص آفت ہیں فاجر فقی اور ظالم بادشاہ اور جاہل مشتحد یعنی علوم سے ناواقف ہو اور پھر اپنے اشتہاد سے مذہب میں رائے زنی کرتا ہو متعدد احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تجویز کر لے ایک اشکال کے شرعیات میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے دین سے ناواقف لوگوں کو یہاں ایک اشکال نے گھیر لیا ہے ان کو یہ خلجان پیش آیا ہے کہ طبعیات حسیات حسابیات وغیرہ امور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا دو اور دو کے چار ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ شرعیات مذہبیات میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آتا ہے ازل سے لے کر آج تک کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر مذہبیات میں اختلاف نہ ہوا ہو یہ بدین لوگ اس اشکال میں یہاں تک پڑھے ہیں کہ بعض نے سرے سے دین ہی کا انکار کر دیا اور بعض نے دین کا اقرار کرنے کے بعد دینیات سے انکار کر دیا حالانکہ ایک ظاہری سی بات یہ تھی کہ جب خود ان کے اقرار کے موافق ازل سے ہی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو ان کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ ایک فطری چیز ہے اور ضروری ورنہ کوئی وجہ نہ تھی ہزاروں برس سے کہ ایک اس طویل زمانے میں یہ بات مستمر چلی آتی حالانکہ ان میں نامعلوم کتنے ہزار اقلاع اور حکمہ ہر زمانے میں ہوتے چلے آئے ہیں در حقیقت یہ اشکال بھی دین سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے دین میں اختلاف کی دو وجہ ہیں ایک اصولی درجے میں دوسری شرعی حیثیت سے اصولی درجے میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب حقیقت میں مالک الملک خالق القاعنات کے ارشادات اور احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے اور مالک کے لیے حق ہے کہ وہ اپنی مملوک کے لیے جس وقت جو حکم مناسب اور موافق مصلاحت خیال فرمائے نافذ کر دے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں نہ کوئی بے وقوف سا بے وقوف یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں آقا نے اپنے نوکر کو کل یہ کام کرنے کو کہا تھا آج دوسرا کام کیوں بتا دیا ایک حاکم کا حق ہے وہ اپنی رعایا کی بہبود کے لیے آج ایک قانون تجویز کر دے کل کو اس میں کوئی مناسب ترمیم کر دے مالک الملک نے بھی مختلف امتوں کے لیے مختلف اوقات میں اصول کے اتحاد کے ساتھ مناسب ترمیمات فرمائی ہیں جو ان امتوں کے حسب حال اور ان کے لیے مناسب سمجھی اور ان ترمیموں کی وجہ سے مذاہب میں اختلاف لازمی اور ضروری تھا من الناس ما عن قبلتهم قل المشرق والمغرب سورہ بقرہ رکو سترہ ترجمہ اب تو یہ بیوقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق قبلے سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس نے بدل دیا آ فرما دیجئے سب مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملک ہیں خدا تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے جس سمت کو دل چاہے مقرر فرما دے کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے حق تعالی شانہ نے مختلف ملل کے لیے مختلف احکامات ارشاد فرمائے اور ہر ملت کے لیے جب تک وہ احکام باقی تھے ان پر عمل ضروری تھا جب دوسرا حکم نازل ہو گیا اب اس کی اطاعت اور فرما برداری ضروری بن گئی اس لیے یہ تخیل کے ایک ہی احکام سب کے لیے ہیں نادانی ہیں لکل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم سور ماہدہ رکوع سات تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز کی تھی اور اگر اللہ تعالیٰ کو سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا منظور ہوتا تو سب یہود و نصارہ اور اہل اسلام کو ایک ہی شریعت دے کر ایک امت بنا دیتے لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا تاکہ جو دین تم کو ہر زمانے میں دیا ہے اس میں تم سب کا امتحان فرمائیں دوسری بات فروعی حیثیت سے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کا صدور اور جزیات کا ورود کتابی صورت سے نہیں ہوا بلکہ عملی صورت سے وقتی واقعات کے طور پر ہوا ہے جس کو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الانصاف میں تحریر فرمایا ہے اور کسی قدر تفصیل کے ساتھ میں اپنے مضمون اختلاف ائمہ میں بھی لکھ چکا ہوں ان واقعات سے احکام کا استعمال ہوا ہے اور ظاہری بات ہے کہ سمجھ اور فہم کے اعتبار سے فطرتاً قوا بشریہ مختلف ہیں ہر شخص ایک سی سمجھ نہیں رکھتا ایسی حالت میں اپنے فہم اور اپنے اشتہاد کے لحاظ سے احکام میں فرق ضروری تھا اور ہوا لیکن جب شریعت متحرہ نے اس اجتہاد کی اجازت اور گنجائش بتا دی اور خصوصی قواعد کے ماتحت اس اختلاف کو جائز قرار دے دیا بلکہ رحمت بتا دیا تو پھر کوئی خلجان باقی نہ رہا تعجب ہے کہ ہم لوگ شب و روز میں بیسوں مرتبہ اپنے کمسن بچوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو فلانی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے گی جب بڑے ہو جاؤ گے اس وقت سمجھ میں آ جائے گی لیکن ہم لوگ اپنے کو ایسا کامل الفہم کامل الذہن کامل العقل سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا مطلب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک نعوذ باللہ مشکات نبوت کی بھی رسائی نہ ہو صحابہ اور تابعین کا تو ذکر ہی کیا ہے حالانکہ ہم لوگ نہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کی برابری ایمان کی پختگی میں کر سکتے ہیں نہ اعمال کی درستی میں نہ قرآن شریف کی زبان دانی میں نہ انوار معرفت میں پھر کیا پوچھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا جہاں تک دوسرے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی بھی رسائی نہیں ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں بالتفصیل وہ صورتیں لکھی ہیں جن میں اس امت پر شیطان کا ایک حملہ ان کی ذکاوت اور عقل اور ذہن کی طرف سے ہوتا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بشری قوتیں علوم الہیہ کو اجمالی طور سے حاصل کر سکتی ہیں اور اس کے لیے ان کو شرائع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ورنہ وہ گمراہی کے گڑے میں گر جائیں گے اور اسی وجہ سے بہت سے حکمہ سابق اس بنور میں پھنس گئے مفید مضمون ہے دل چاہے تو دیکھ لو سبحانک اللہم و بحمدک سبحان اک اللہ اشد و علیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد علی رسول الکریم اختلاف میں حدود سے تجاوز نہ چاہیے علاوہ ازی ایک چیز اور بھی نہایت قابل اہتمام ہے غور سے سنو کہ اختلاف رائے خواہ ممدوح ہو یا مضموم کسی اختلاف میں بھی حدود سے تجاوز کر جانا اور مخالفین کے ساتھ اعتدال سے بڑھ کر معاملہ کرنا اسلامی تعلیم کے منافی ہے قرآن پاک کا ارشاد ہے ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا سورہ ماجدہ رکوع ایک ترجمہ ایسا نہ ہو کہ تم کو کسی قوم سے جو اس سبب سے بغض ہے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے میں جانے سے روکا روک دیا ہے وہ بغض تمہارے لیے اس کا باعث بن جائے کہ تم حد سے نکل جاؤ غور کرو کہ یہاں کفار کی مخالفت کیسی سخت اور مضموم تھی لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ان کی مخالفت میں بھی حد سے تجاوز کرنے کی ممانعت کر دی گئی میں یہ نہیں کہتا کہ اختلاف رائے نہیں ہوتا یا اختلاف مسائل نہیں ہوتا یا آپس کا نزاع نہیں ہوتا یہ سب چیزیں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں اور رہیں گی مخالفتیں ممدوح بھی ہوتی ہیں اور مضموم بھی مگر کون سی چیز ہمارے لیے ایسی ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اسلاف کی رائے ان کا فعل ان کا عمل مشعل ہدایت نہیں ہے آپس کی مخالفت کے قصے دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اختلافات دیکھو کہ وہ آپس میں لڑ کر اس تعلیم کو بھی پورا فرما گئے ہیں مثال کے طور پر چند واقعات کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہوں مگر اس سے قبل ایک اصولی بات پر بھی متنبع کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے معاصی بھی صادر ہوئے اور امور سلطنت و حکومت میں اختلافات اور لڑائیاں بھی ہوئیں ان میں سے بہت سے امور گو ان حضرات کی شاہ نشان نہ ہوں ان کے علو مراتب کے بعض امور خلاف ہوں لیکن ہمارے لیے وہ امور مشعل ہدایت ہے اور جو واقعات بھی پیش آئے وہ امت کے لیے راہ عمل اور عمل کے لیے نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی تعلیم کے لیے مبعوث تھے اور حقیقی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور یہی ضرورت نبی کی ہوتی ہے کہ امت کے لیے جو احکام نازل ہوں وہ ان کو عملی جامع پہنچا کر جاری کر جائے تاکہ بعد میں یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ان پر عمل کیسے ہو سکتا ہے ایسی حالت میں قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جن سے شان نبوت انکار نہ کرتی ہو ان کا صدور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اثر سے ہوا یہی وجہ ہے کہ صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلنا جو ایک مرتبہ قطان پیش آیا اور محققین کی رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے زیادہ دو یا تین مرتبہ پیش آیا چونکہ یہ فعل شان نبوت کے منافی نہ تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی مشائق بلکہ معمولی سالکین ایسے ہیں کہ ان کی ہمیشہ خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے صبح کی نماز تو بڑی چیز ہے تحجد بھی ان حضرات کا قضا نہیں ہوتا اسی طرح نماز میں سہو ہو جانا متعدد بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی لا انسا ولیکن انسا لئسن موتا مالک ترجمہ میں بولتا نہیں ہوں بلکہ بلایا جاتا ہوں تاکہ سنت اور طریقہ جاری کروں دوسرے وہ احکام جو ایسے امور کے متعلق ہوں جو شان نبوت کے منافی ہیں جیسے زنا چوری وغیرہ اور اس نوع کے احکام کا بتانا بھی ضروری تھا اور ان کی حدود کا جاری کرنا بھی ایسے ہی سلطنت کے مقابلے اور حکومت کرنے اور حکومت لینے کے لیے ضوابط کی ضرورت بھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں یہ چیز اگر پیش آتی تو جس جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جاتا وہ قطعی تھا خلاف کی گنجائش ہی نہ تھی اس لیے ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ چیزیں پیش آئیں اور دونوں جانب کے اصول و ضوابط معرض ظہور میں آئیں اس لیے جو چیزیں ایسی تھیں کہ شان نبوت ان کے منافی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اجراء کے لیے پیش کیا ان میں سے جو امور ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آ سکتے تھے جیسے معاصی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صادر ہوئے اور جو ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا پیش آنا مشکل تھا جیسے کہ سلطنت کے نزاعات وہ بعد میں پیش آئے ایسی حالت میں ہم لوگوں کو ان سب نزاعات اور اختلافات پر بھی ان حضرات کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ممنون احسان ہونا ضروری ہے کہ ہمارے لیے یہ حضرات راستہ کھول گئے اور حکومت کرنے اور حکومت کی جائز مخالفت کرنے کے طریقے بتا گئے سبحانک اللہم و بحمدک لا واتوب اليك بسم الله الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم صحابہ کرام کے نزاعات کے چند نمونے اب اس تمہید اور اصل کلی کے بعد چند نمونے مخالفت کے بھی لکھتا ہوں غور کی نگاہ سے دیکھو کہ آپس کی مخالفتوں میں بھی ان حضرات نے کیا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے جنگ جمل کتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ تقریباً بیس ہزار آدمی اس لڑائی میں قتل ہوئے جب مارکا شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے گمسان کی لڑائی شروع ہونے کو تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے آگے بڑھے اور مد مقابل جماعت میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آواز دی وہ بھی اپنی سب سے آگے بڑھے دونوں نے معانقہ کیا اور دونوں روئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں مقابلے پر آ گئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے نے دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی یہ ایسے دو مخالفوں کا برتاؤ ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں نکالے ہوئے بالکل تیار بیٹھے تھے اس کے بعد مارکہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جماعت کو فتح ہوئی دوسری جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں فرمایا بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لیتے رہے اور معاف فرماتے رہے ان مغلوبین کے مال کو غنیمت قرار دیا لیکن ان کی جانوں کو قیدی بنانے سے انکار فرما دیا لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے مال غنیمت بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اول انکار فرماتے رہے آخر اپنی جماعت کے اسرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو باندی بنا کر اپنے حصے میں لینے پر تم میں سے کون سا تیار ہے انہوں نے عرض کیا نستغفر اللہ یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا وانا استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا احترام باقی رکھتے ہیں دشمنی اور مقابلے میں تلوار اٹھانا بہت بڑی چیز ہے کیا ہم معمولی سے اختلاف کرنے والے کا بھی اتنا احترام رکھتے ہیں جتنا یہ حضرات مقابلے میں تلوار اٹھانے والے کا رکھتے تھے اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں محمد ابن طلحہ پڑے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے تم بڑے عبادت گزار شب بیدار تمام رات نماز پڑھنے والے تھے سخت سے سخت گرمی میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے اس لڑائی کے خاتمے پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ زخمی ہو کر گرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلدی سے کہا دیکھو ام المؤمنین کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد ابن ابی بکر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دار تھے جلدی سے بڑھے دریافت کیا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ خود ہودج کے پاس تشریف لے گئے فرمایا اماں جان کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اللہ جل شان ہوں تمہاری غلطی کو معاف فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے یہ تھا مخالفوں کے ساتھ معاملہ اور یہ تھی مقابلے کی عزت افزائی ہم لوگ کو ہم لوگوں کو اپنے کسی حریف پر تسلط حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہے کسی مخالف پر غربہ حاصل ہو جائے تو اس کی جان و مال آبرو کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر ہم رحم کر سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ضرب المسل ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابن خیبری نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا صبر نہ ہو سکا اس کو قتل کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا فیصلہ فرماویں قاتل کی سزا قصاص لیکن یہ قتل جن حالات میں صادر ہوا وہ بھی بالکل نظر انداز کرنا مشکل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ علی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے لکھے کیا ہم بھی ابھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سامنے جہل کو اقرار کر سکتے ہیں کسی مسئلے میں جو باہمی نظا نہ ہو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ہمارے سیاسی مخالف کا نہ کوئی قول معتبر ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلے میں اس کی طرف رجوع کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے خلیفہ ہونے کے وقت جب مہاجرین و انصار نے بیعت عامہ کی تو ایک جماعت بیعت میں شریک نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر جبر نہیں فرمایا اور جب آپ سے کسی نے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حق کا ساتھ دینے سے بیٹھ گئے لیکن باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا مگر آج کوئی شخص یا کوئی جماعت سکوت اختیار کرے تو اس کا کیا حشر ہے یہ اخبار بینوں سے مخفی نہیں ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پلایا گیا جب وسال ہونے لگا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں ہرگز نہ بتاؤں گا کہ کس نے پلایا ہے اگر وہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل جلالہ کا انتقام بہت کافی ہے اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مارا جائے لیکن ہمارا کیا عمل ہے جس شخص سے معمولی اختلاف رائی ہے ہر برائی اس کے ذمے ڈالی جاتی ہے جو اذیت ہم کو پہنچتی ہے اسی کی سازش سمجھی جاتی ہے کوئی دوسرا شخص کسی قسم کی اذیت پہنچائے تو دیدہ و دانستہ اس اذیت کو اس مخالف رائے کے ذمے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی بسا اوقات ہمارا دل کہتا ہے کہ فعل اس کا نہیں ہے مگر انتقام کا جوش اس کی سائی کرتا ہے کہ اس قصے کو اس قصے میں اس کو بے گناہ جاننے کے باوجود اس کو پھانسا جائے اور سنیے اسی جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس قدر سخت مخالفت تھی کہ اصل جنگ ہی ان دونوں حضرات کی تھی لیکن جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پر زہر کے اثر کا غلبہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور اس کی اجازت منگائی کہ میں ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے باوجود ساری لڑائی کے بخوشی اس کو قبول فرمایا اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت حسین سے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں میری شرم و لحاظ کی وجہ سے اجازت دے دی ہو میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لینا اگر وہ بخوشی اجازت دیں تو وہاں دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا حضرت حسین نے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت چاہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم و کرام ہاں ہاں بڑے اکرام کے ساتھ یہ ہے مسلمانوں کے اسلاف کی لڑائی اور آپس کی مخالفت اس کے بعد حال بھی سنو کہ عمرہ بنو امیہ نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخالفین نے وہاں دفن نہ ہونے دیا تھا مزاحمت کی اور کہا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا تو حسن بھی دفن نہیں ہو سکتے لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امیر مدینہ سعید ابن عاصی کو پڑھایا اور فرمایا یہی سنت ہے کیا ہم بھی سنت کی رعایت میں اپنے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں یہاں معمولی سے معمولی اختلافات پر مسلح سے ہٹا دینا امامت سے علیحدہ کر دینا روز مرہ کے معمولات ہیں دو چار واقع تو واقع ہوں تو کوئی گنوائے جہاں ہزاروں لاکھوں واقعات اسی نو کے ہوں تو کہاں تک گنوائے جائیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ان حضرات کے معاملات تھے سبحان اشہدو اللہ اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلی و نسلم علی رسول الکریم غیر مسلموں کے ساتھ صحابہ کرام کا برتاؤ ایک نظر غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ پر بھی ڈالتے جاؤ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ابتدائے اسلام میں کیا کچھ تکلیفیں نہیں پہنچائیں کون سی ایسی اذیت و تکلیف اور توہین و تزلیل تھی جو ان حضرات کے ساتھ نہیں برتی گئی ہر مسلمان ان سے واقف ہے اور عام و خاص کی زبانوں پر یہ واقعات ہیں کچھ نمونہ دیکھنا چاہو تو حکایت صحابہ کا یہ باب دیکھ لو لیکن ان سب کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے سب کفار زیر نگین اور مغلوب ہوتے ہیں اس وقت ہر شخص اپنے اوپر خائف ہے کہ اپنی عداوتیں سامنے ہیں لیکن حضور کی زبان سے نکلتا ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم ترجمہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے غزوہ بدر میں کس زور و شور سے کفار نے مقابلہ کیا پھر مغلوب ہوئے پکڑے گئے لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا کہ بعض کو معمولی معاوضے پر آزادی دی گئی اور بعض غریبوں کو بلا معاوضہ آزادی دے دی گئی اسی طرح جس قدر معرکے حضور کے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہوئے ہیں تاریخ کے صفحات ان سے پر ہیں کہ ذمیوں اور قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ آج مسلمانوں کا مسلمانوں سے نہیں ہے معمولی سے معمولی آدمی عورت اور غلام تک کسی کو امن دے دیتا تھا تو بادشاہ اور امیر کو اس کو پورا کرنا ضروری تھا آج قوم کے بڑے بھی کسی سے معاہدہ کر لیں تو ساری قوم ان کے خلاف لعنت کا ووٹ پاس کرنے کو تیار ہے فتح مکہ میں حضرت امہانی نے اپنے سسرال کے کسی شخص کو امن دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو رد کرنا چاہا مگر حضور نے فرما دیا کہ ہم نے امان قبول کر لیا ہے اور ضابطہ بنا دیا کہ ادنا سے ادنے کا امان دے دینا معتبر ہے ہر مزان کا بار بار بدعہدی کرنا اور پھر امن چاہنا تواریخ میں مفصل مذکور ہے اور اخیر میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی مقرر سہ کر بدعہدی سے قتل فرمانے کا تہیا کر لیا تھا تو کیسے معمولی حیلے سے امن چاہ کر مسلمان ہوئے کہ اول اپنے پیاسے ہونے کا اظہار کیا اور جب پانی دیا گیا تو کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اندیشہ نہ کرو پانی پینے تک تم کو امن دے دیا یہ سن کر گلاس کا پانی گرا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پانی منگایا تو کہنے لگے مجھے پانی پینا منظور نہیں ہے مگر آپ پانی پینے تک امن دے چکے ہیں اگرچہ یہاں بالکل صاف اور ظاہری مفہوم تھا کہ پانی نہیں پینا تو امن ختم ہے مگر چونکہ مگر چونکہ امن اور ایفا عہد یہ حضرات بہت اونچی چتران پر تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ان حضرات کے علو و شان کا تھوڑا سا اندازہ اس تحریر سے ہوتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لکھی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی آجمی مذاق اور لہو علائب کے طور پر یا کسی ایسی زبان میں یا ایسے الفاظ میں کہے جو ان کے یہاں امن سمجھے جاتے ہوں تو تم اس کو امن کے قائم مقام سمجھو اس لیے کہ امن دینے میں غلطی کر جانا کار آمد ہے اور بدعہدی میں غلطی کر جانا ہلاکت ہے اور تمہارے ضعف اور دشمن کے قوی ہو جانے کا سبب ہے ابو ابولا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے نصرانی غلام تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں ان کو اشارے سے قتل کی دمکی دی حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد قتل بھی کر دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے لیکن اس کے باوجود کیا کوئی انتقام اسے لیا بلکہ اس کے مقبل مقابل اس کے ساتھ احسان کا ارادہ تھا جو کتب حادیث اور تاریخ میں مشہور ہے اور اس کی عداوت کا یہ حال تھا کہ جب نہاوند کے قیدی پکڑ کر لائے گئے تو ایک ایک کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ اکل عمر کبھی دی عمر رضی اللہ عنہ نے میرا جگر کھا لیا ہے ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ایک مرتبہ کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کی حاجت پوری فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ کہ یہ میرا قاتل ہے کسی نے کیا اس کو آپ قتل کیوں نہیں کرا دیتے آپ نے فرمایا فمن یقتلنی پھر مجھے کون قتل کرے گا ایشا ایک روایت میں ہے کہ ابھی تو اس نے قتل نہیں کیا تو پہلے سے قصاص کیسے ہو سکتا ہے جب اس شقی نے آپ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا قید میں رکھنا وہ عقیب و تعام و کھانے کو اچھا دینا اور بستر نرم دینا اگر میں اس حملے سے مر گیا تو قصاص میں قتل کر دینا اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملے کا مختار ہوں چاہے معاف کر دوں یا بدلہ لے لوں ان واقعات کا احاطہ کسی مختصر تحریر میں کیا ہو سکتا ہے تواریخ ان سے لبریز ہیں مجھے تو اس مجھے تو اس نمونے سے صرف ادھر متوجہ کرنا مقصود ہے کہ مخالفین اور دشمن دش مخالفتیں اور دشمنیاں ہوتی آئی ہیں مگر دشمنوں کے ساتھ بھی ان کے پاک نفوس کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارا دوستوں سے بھی نہیں ہے پھر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ اسلام اسلام کا نام زبان پر رٹیں اور ثمرات وہی حاصل ہوں جو ان کو حاصل تھے فعل اللہ المشتقہ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم آخری وصیت ابھی میرا کچھ اور بھی لکھنے کا خیال تھا مگر ماہ مبارک قریب آ رہا تھا اور اس مبارک مہینے میں مجھے خط لکھنا تو درکنار پڑھنا بھی دشوار ہے اس لیے ایک نہایت مختصر مضمون پر اس خط کو ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس سارے مضمون سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہماری ساری پریشانیوں کا منشا اسلامی تعلیمات سے ہماری غفلت اور اس پر عمل نہ کرنا ہے اس لیے کہ مسلمان کی انتہائی ترقی کا راز صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں مضمر ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے لہٰذا ایک آخری نصیحت اور وصیت کرتا ہوں فارسی شعر کہ جہاں کہیں کسی ناجائز امر کو دیکھو اور اس کے روکنے پر قدرت ہو اس میں دریغ نہ کرنا اور جہاں قدرت نہ ہو وہاں نزاع و فساد پیدا نہ کرنا یہ دو امر نہایت اہم اور دقیق ہے اس میں ہم لوگ بسا اوقات غلطی کرتے ہیں بہت سے ایسے امور کو جو ہمارے قدرت میں ہیں ہم اپنے تعلقات کے زور میں اولاد و احباب کی محبت میں ان پر سکوت کرتے ہیں حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص تم میں سے کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل ڈالے مثلا کو ناجائز چیز بنتے ہوئے دیکھے اگر قدرت ہے تو اس کو توڑ ڈالے کسی شخص کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھے ہاتھ پکڑ کر لے جائے یا اس پر کچھ زور ہو تو مار کر روک دے اگر اس کی قدرت نہ ہو تو زبان سے بدل ڈالے یعنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے یا کم از کم زبان سے اس کے ناجائز ہونے کا اعلان کر دے اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھا ہے تو گویا دل سے اس کو پسند کر لیا پھر ایمان کا کون سا درجہ رہ سکتا ہے اسی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد کلمت الحق عند سلطان جائر ارشاد فرمایا ہے افضل ترین جہاد حق بات کا ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دینا ہے کہ چونکہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے اس لیے زبان ہی سے کہہ دے شاید اثر کر جائے یا کم از کم اس کے علم میں تو یہ بات آ جائے کہ میں فلاں کام ناجائز کر رہا ہوں اپنی جہالت سے ناجائز کو جائز اور باطل کو حق نہ سمجھتا رہے کہ پھر اسے رکنے کی یا توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی جماعت میں ہو اور کوئی ناجائز کام کرتا ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو پھر بھی نہ روکے تو ساری جماعت کو مرنے سے پہلے پہلے اس کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا کس قدر سخت وعید ہے ہم لوگ اپنی اولاد کو اپنے چھوٹوں کو اعلان ناجائز امور کرتے دیکھتے ہیں ہر طرح سے ان پر قدرت ہے زور سے زور ہے لیکن پھر بھی ان کی محبت کی وجہ سے یا دین سے غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں روکتے یہ حقیقت میں نہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے نہ اپنے ساتھ ان کو بھی مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں اور اپنے کو بھی آج اولاد ملازم بیوی بہن کوئی مالی نقصان کر دے ہماری اپنی شان کے خلاف کوئی بات کہہ دے اس کی جان کو آ جائیں گے مار پیٹ سے بھی دریغ نہ ہوگا گالی دینے اور برا بلا کہنے کا تو ذکر ہی کیا ہے لیکن وہ نماز نہ پڑھتا ہو جوا کھیلتا ہو داڑھی منڈاتا ہو غرض اللہ جل جلال ہو اور شریعت متحرہ کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہو تو کچھ مارنا تو درکنار زبان سے بھی نہیں کہا جاتا بلکہ دل میں بھی خیال نہیں آتا کوئی حکومت کا مجرم ہو اس کا باغی ہو قتل کا ملزم ہو وہ ہمارے پاس آ جائے تو زبان سے اگر کسی نے کسی سے نہ کہا جائے گا تو بھی دل میں بار بار خیال آئے گا کہ یہ مجرم میرے پاس ہے کہیں میں اس کے ساتھ نہ پکڑا جاؤں لیکن اللہ کا باغی اللہ کا نافرمان کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہمارے پاس آتا ہے تو زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے دل میں بھی اس کا وسوسہ نہیں آتا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے کہیں اس کی نحوست میں میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں قرآن حکیم اور حادیث بار بار اس چیز کی مذمت کرتے ہیں اس پر جگہ جگہ تمبی وارد ہیں اور پھر اللہ جل شان ہوں جیسا قادر کے دنیا اور آخرت کی بادشاہت اسی کی ہے دنیا کے سارے بادشاہ اور حاکم اسی کے قبضے و قدرت میں ہیں لیکن ذرا بھی اس مالک کا خوف ہمارے دل میں نہیں آتا اور علل اعلان اس کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر ہم پر بلائیں اور مصیبتیں کیوں نہ نازل ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ جل شان ہوں چند مخصوص لوگوں کے گناہ کرنے سے سب کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ ان مخصوص لوگوں کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکے اور جب ایسا ہو کہ وہ روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو پھر عام خاص سب کو عذاب میں مبتلا فرماتے ہیں میں اسی مضمون کو اپنے ایک رسالے میں جو رسالہ تبلیغ کے نام سے شائع ہو چکا ہے مفصل لکھ چکا ہوں اس لیے یہاں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ جس جگہ آدمی کو قدرت حاصل ہے وہاں نہ روکنا اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں کے لیے پیش کرنا ہے اور من جملہ اور پریشانیوں کے اسباب کے جو آج چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا سبب ہے کہ ہم دین کی کسی بات پر کسی مخالف اور دشمن کو تو ضرور اس کی ریزی کی نیت سے اس کا وقار گرانے کی فکر میں ٹوٹیں گے اور کچھ نہ ہو سکے گا تو اظہار حق اور احقاق حق کے نام سے اس کے خلاف ایک فتویٰ لے کر شائع کر دیں گے لیکن اپنے عزیز کو اپنے دوست کو چھوٹے کو کبھی ٹوکنے کا ارادہ نہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو عظیم الشان اور اونچی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی اور جب نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور برے کاموں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وہی کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی سبحانک اللہم و بحمدی اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ایک حدیث میں وارد ہے کہ تمہیں دو نشے گیریں گے ایک نشہ زندگی کی محبت کا دوسرا نشہ جہالت کی محبت کا یعنی علم حاصل کرنے سے پہلوتی کرنا اس وقت تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے اس وقت قرآن و حدیث پر مضبوطی سے جمنے والے ایسے ہوں گے جیسے اونچے درجے کے مہاجرین و انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدود پر قائم ہیں یعنی دین میں خوب پختہ ہیں اور جو لوگ ان میں گرنے والے ہیں یعنی معاشی میں مبتلا ہیں ان دونوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جو ایک جہاز میں سوار ہوئی جس میں کچھ لوگ اوپر کے طبقے میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں نیچے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آتے ہیں وہ اس وقت کی وجہ سے اور وہ اس دقت کی وجہ سے اوپر بار بار جانا پڑتا ہے جس سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو اوپر ہے اس لیے وہ لوگ جہاز کے نیچے کے حصے میں ایک سوراخ کرنے لگے تاکہ وہیں سے پانی آنے لگے تو ایسی صورت میں اگر اوپر کے حصے والے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکیں تو جہاز میں سوراخ ہو جانے سے اندر پانی آئے گا اور دونوں فریق ڈوب جائیں گے اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ قدرت کے بعد نہ روکنا صرف گناہ کرنے والے ہی کو نقصان رسا نہیں ہے اپنے کو بھی عذاب الہی میں مبتلا کرنا ہے اور عام عذاب کے لیے تیار ہونا ہے آج کل جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں اور بہت سے ان میں واقعی دیندار ہیں بھی وہ آپ وہ اپنے آپ کو بالکل ہی سبکدوش سمجھتے ہیں لا اذا اهتديتم جب تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو کسی کا گمراہ ہونا تم کو نقصان نہیں پہنچاتا پہنچاتا کا پروانہ کا پروانہ اپنے اطمینان کے لیے کافی سمجھتے ہیں لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمت نازل فرماوے دین کے کسی جز کو بھی غیر مکمل نہیں چھوڑا ہے متعدد صحابہ سے اس آیت شریفہ کے بارے میں حضور سے سوال کرنا اور حضور کا جواب میں یہ ارشاد فرمانا تفاصیر میں منقول ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہو ورنہ عام عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اس آیت شریفہ کا محمل یہ ہے کہ جب اس کی طاقت نہ رہے اور فتنوں کا دروازہ کھل جائے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو بے محل پڑھتے ہو میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ جو لوگ ناجائز کام کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں ان قریب ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے دو آدمیوں میں کچھ نزاع ہوا پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر اس کو روک دے دوسرے کسی صاحب نے ان کو اٹھنے سے منع کیا اور یہ آیت تلاوت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تنبیہ فرمائی اور اشاعت فرمایا کہ ابھی اس آیت کا وقت نہیں آیا الغرض جہاں قدرت ہو وہاں نکیر کرنا نہایت ضروری ہے اسی طرح دوسری جانب جہاں قدرت نہ ہو نکیر نکیر پر کوئی فساد برپا ہونے کا اندیشہ ہو کسی دینی مذرت اور نقصان کا خیال ہو وہاں خام خواہ خم ٹھوک کر خم ٹھوک کر نہ کھڑے ہونا بلکہ اس مجمع سے یکسوئی اختیار کرنا اور لوگ تمہاری یکسوئی پر برا بلا کہیں گالیاں دیں قان تشنی کریں اس کو برداشت کرنا ہمت ہو تو ان کے لیے دعائے خیر کرنا اللہ مہدی قومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پاک اور اونچا اسوا ہے لیکن یہ نہ ہو سکے تب بھی ایسے مواقع میں جھگڑے سے علیحدہ رہنا اصلاح کی فکر میں نہ لگنا اپنے کو سنبھالے رہنا بہت غنیمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تو دیکھے کہ آدمیوں کے عہد و پیمان گر پڑے پڑ ہو گئے گڑبڑ ہو گئے اور امانتیں ہلکی پڑ گئیں یعنی ان کا اہتمام نہیں رہا اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر ارشاد فرمایا جب تو دیکھے لوگ اس طرح آپس میں گڑبڑ ہو گئے کنایت ہے حق نہ حق بھلے برے کے آپس میں مخلوط اور غیر ممتاز ہو جانے سے تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا اور زبان کو روک لینا جائز امور کو اختیار کرنا اور ناجائز سے پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا اور عوام کو چھوڑ دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا بہترین مال چند بکریاں ہوں جو جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ایسے مواقع پر جا پڑے جہاں بارش ہوتی رہتی ہو کہ اپنے دین کی وجہ سے فتنوں سے بھاگتا ہو بخاری علامہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فتنوں کے زمانوں میں یکسوئی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے البتہ جو وہ شخص ایسا ہو کہ اس کو فتنے کے روکنے پر قدرت ہو اس کے لیے اس کے روکنے میں سائی کرنا واجب ہے جو حالات کے اختلافات کی وجہ سے فرض عین یا فرض کفایا ہے یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کے روکنے والا نہیں ہے تو فرض عین ہے اور اگر اور لوگ بھی ایسے ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں تو فرض کفایا ہے اور بغیر فتنے کے زمانے کے علماء میں اختلاف ہے کہ یکسوئی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ اختلاط افضل ہے سبحان اشد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد رسول الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کا بہترین مال چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور ایسے مواقع پر جا پڑے جہاں بارش ہوتی رہتی ہو کہ اپنے دین کی وجہ سے فتنوں سے بھاگتا ہو بخاری علامہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فتنوں کے زمانوں میں یکسوئی سے کی یکسوئی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے البتہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کو فتنے کے روکنے پر قدرت ہو اس کے لیے اس کے روکنے میں سعی کرنا واجب ہے جو حالات کے اختلافات کی اختلاف کی وجہ سے فرض عین یا فرض کفایا ہے یعنی اگر کوئی دوسرا شخص اس کے روکنے والا نہیں ہے تو فرض عین ہے اور اگر اور لوگ بھی ایسے ہیں جو اس کو روک سکتے ہیں تو فرض کفایہ ہے اور بغیر فتنے کے زمانے کے علماء میں اختلاف ہے کہ یکسوئی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ اختلاط افضل ہے امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت امام شافی رحم اللہ اور دیگر بہت سے علماء کا مذہب یہ ہے کہ ایسے حالات میں اختلاط افضل ہے اس لیے کہ اس سے بہت سے دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں اسلامی شعاروں میں شرکت کی نوبت آتی ہے مسلمانوں کی جماعت کی کثرت ظاہر ہوتی ہے اور ان کو بہت سی بلائی کے پہنچانے کا موقع ملتا ہے مریضوں کی عیادت جنازوں کی شرکت سلام کے شائع کرنا بھلی باتوں کا حکم کرنا بری باتوں سے روکنا نیکی اور تقوا پر ایک دوسرے کی مدد کرنا محتاج کی مدد کرنا مسلمانوں کی جماعتوں میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ جتنے امور بھی ہو سکتے ہوں سب کا امکان ہے اور جو شخص عالم ہو یا زاہد اس کے لیے اختلاف کا استحباب اور بھی مؤکد ہو جاتا ہے لیکن ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ باوجود ان سب کے بھی تنہائی افضل ہے اس لیے کہ اس میں سلامتی یقینی ہے بشرط تنہائی کی عبادت اور ان چیزوں سے جو تنہائی کی حالت میں اس کے ذمے ضروری ہیں واقف ہو امام نبوی فرماتے ہیں مذہب راج یہی ہے کہ جس شخص کو اس کا غلبہ زن نہ ہو کہ وہ خود معاشی اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اس کے لیے اختلاط ہی افضل ہے علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو یکسوئی ہی افضل ہے اس لیے کہ مجالس گناہوں سے بہت ہی کم خالی ہوتی ہیں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں بھی کرمانی کا موافق ہوں اس لیے کہ اس زمانے میں اختلاط سے برائیوں کے سوا اور کچھ حاصل نہیں فقط امام نووی کی وفات چھ سو چھہتر ہجری میں ہوئی ہے اور علامہ کرمانی کی سات سو چھیاسی ہجری میں تقریباً سو برس کے فرق میں زمانے کا یہ تغیر ہے کہ امام نوی اختلاط کو افضل بتاتے ہیں اور امام کرمانی سو برس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کل مجالس اس قابل نہیں رہی علامہ آئینی کی وفات آٹھ سو پچپن میں ہے وہ علامہ کرمانی کی تائید کرتے ہوئے شرور کا اضافہ ہی بتاتے ہیں ایسی صورت میں اب چودھویں صدی کے نصف آخر میں جتنا بھی اضافہ ہو قرین قیاس ہے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر زمانہ اپنے ماں سبق سے شر میں بڑا ہوا ہوگا اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشاد ہے کہ بلی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو البتہ جب تم یہ دیکھو کہ بخل کی فرما برداری کی جاتی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے اور ہر زی رائی اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے یعنی خود رائے عام ہو جائے اور ایسی حالت کو دیکھے کہ سکوت بغیر چارے کار نہیں تو اپنے نفس کی خبر گیری کرنا مبادہ کسی فساد میں مبتلا ہو جائے اور عامت الناس کو چھوڑ دیجیے ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اپنے دین پر صبر کرنا ایسا ہوگا گویا آگ کی چنگاری ہاتھ میں لیے لے لی مشکات یعنی آگ کی چنگاری ہاتھ میں لے کر اس پر صبر کرنا اور اس کو ہاتھ میں رو کے رکھنا جیسا مشکل ہوتا ہے ایسا ہی دین کا تھامنا مشکل ہو جائے گا چنانچہ اس زمانے میں دینی امور کا پھیلنا ان کی جانب متوجہ کرنا بلکہ خود اپنے آپ دین پر عمل کرتے رہنا جس قدر مشکل بن گیا ہے وہ ہر دیندار شخص جانتا ہے اہم سے اہم دینی امر اور ایمان کے بعد سب سے اونچی چیز نماز ہی کو دیکھ لو کہ عوام کے طبقے سے زیادہ شرفا اور عمرا اور وہ لوگ جو اپنے کو اسلام کا علم بردار سمجھتے ہیں ان کو نماز کے لیے کہنا ان کو مسجدوں میں جانے پر جماعت کے اہتمام پر آمادہ کرنا کتنا مشکل بن گیا ہے گویا کہنے والے کی اپنی غرض اس سے وابستہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کا تو کوئی نفع اس میں ہے ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کوئی آگ چراغ وغیرہ روشن کی اور پروانے وغیرہ جانور اس پر آ کر گرتے ہیں اور وہ ان کو ہٹاتا ہے کہ خام خواہ جل جائیں گے مگر وہ ہٹتے نہیں اور اس میں جلے جاتے ہیں یہی بائن ہی میری مثال ہے کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے ہٹاتا ہوں مگر تم لوگ اس میں گھسے جاتے ہو مشکات سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول الكریم اسی طرح علماء کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ حت الوسم منکرات سے روکنے کی سعی کرے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ مغلوب ہو جائیں یا کسی مذرت کا اندیشہ ہو تو پھر فتنے سے علیحدہ رہنا بہتر ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حجاج مشہور ظالم کو خطبے میں ناجائز امور کہتے ہوئے سنا میرے دل میں آیا کہ اس کو ٹوکوں مگر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی اس لیے چپ ہو گیا وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے میں نے عارض کیا تھا یا رسول اللہ اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا ارشاد فرمایا کہ ایسی مشقت میں داخل ہو جائے جس کا تحمل نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صحابہ نے عارض کیا کہ اپنے نفس کو کس طرح ذلیل کرے گا ارشاد ہوا کہ ایسی بلا میں داخل ہو جس کا تحمل نہیں کر سکتا حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑائی ہو رہی تھی یہ اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں چلے گئے تھے ان کے صاحبزادے عمر ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے دور ہی سے اللہ میں اس سوار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پڑھنا شروع کر دیا یہ تشریف لے گئے سواری سے اترے اور عرض کیا آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کو لے کر یہاں تشریف لے آئے لے آئے اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت پر لڑتے رہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا چپ کے رہو میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ جل شاہ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو متقی ہو اور مخفی ہو ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ تم کو بہترین شخص بتاؤں کون ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو گوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں رہے یہاں تک کہ مر جائے یا شہید ہو جائے پھر ارشاد فرمایا بتاؤں اس کے بعد کون شخص بہترین ہے صحابہ نے عرض کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی گاٹی میں الگ جا پڑا ہو نماز کو قائم رکھتا ہو زکوٰۃ ادا کرتا ہو لوگوں کے شرور سے محفوظ ہو ایک حدیث میں وارد ہے کیا ہی اچھا ہے وہ شخص کہ اپنی زبان پر قدرت رکھتا ہو اپنے گھر میں پڑا رہتا ہو اور اپنی خطاؤں پر روتا رہتا ہو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا نجات کی کیا صورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو رو کے رکھو گھر میں پڑے رہو اپنی خطاؤں پر روتے رہو لیکن ان سب صورتوں میں ایک بات قابل اہتمام ہے کہ ناجائز اور بری بات کو دیکھ کر دل سے اس چیز کو برا سمجھنا دل سے اس پر رنجیدہ ہونا دل سے اس پر نفرت کرنا ازبس ضروری ہے جس کو سب سے پہلی حدیث میں ایمان کا ضعیف درجہ کہا گیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں شہر کو ہلاک کر دو انہوں نے عرض کیا کہ اس شہر میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے تیری ذرا سی نافرمانی بھی نہیں کی ارشاد ہوا کہ اس کے باوجود ہلاک کر دو میرے بارے میں اس کی پیشانی پر ذرا بھی بل نہیں پڑا مشکات بل نہ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں دیکھتا رہا اور کسی وقت ذرا بھی اپنی ناگواری کا اظہار نہ کیا ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر میں شریک ہو مگر اس کو برا سمجھتا ہو دل سے اس پر نفرت کرتا ہو گو کسی مجبوری سے اس میں شریک ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس میں شریک نہیں ہے اور جو شخص اس میں شریک نہ ہو اور اس کو پسند کرتا ہو وہ ایسا ہے جیسے اس میں شریک ہے گناہ کی بات خواہ کسی میں بھی ہو اس پر خوش ہونا راضی ہونا سم میں قاتل ہے اور پھر سب گناہوں کی جڑ کفر ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے حضرت مجد الفسانی نمر اللہ مرقدہ نے اپنے مکاتیب میں ایک بڑا قابل عبرت قصہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کی عیادت کو گیا وہاں پہنچ کر دیکھا کہ انتقال کا وقت بالکل قریب ہے میں نے اس پر توجہ ڈالی تو اس کے دل کو ظلمتوں سے بھرا ہوا پایا ہر چند میں نے توجہ کی کہ اس کے دل پر سے یہ ظلمتیں دور ہو جائیں مگر دور نہ ہوئیں بڑی دیر توجہ کے بعد محسوس ہوا کہ یہ ظلمتیں اہل کفر سے دوستی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں توجہ سے زائل نہ ہوں گی جہنم کے عذاب ہی سے زائل ہوں گی کس قدر خوف و عبرت کا مقام ہے کہ بعض قدورتیں دل پر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اللہ والوں کا تعلق جو اکثیر ہے وہ بھی ان کے مقابلے میں بیکار ہو جاتا ہے لا سبحان بسم اللہ ونسلم الرحیم رسوله الكريم ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اہل معاصی کے بغض کے ساتھ اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرو اور ان سے روئی سے ملو اور ان سے ناراضی میں اللہ کی رضا تلاش کرو اور ان سے دور رہنے میں اللہ کا تقرب حاصل کرو جامع صغیر سند اگرچہ ضعیف ہے مگر مضمون کی دوسری احادیث سے تائید حاصل ہوتی ہے عزیزی نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس معصیت سے بغض رکھو نہ کہ اس شخص کی ذات سے اور یہی مطلب ہے ان سب احادیث کا جہاں اس قسم کے مضامین وارد ہوئے ہیں کہ آپس کے تعلقات اور کسی سے محبت کی وجہ سے اس میں جو معصیت ہے وہ بھی ہلکی نہ بن جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس معصیت کی وجہ سے اس میں جو صفت اسلام ہے وہ نظر انداز نہ ہو جائے اس لیے ان دونوں افراد و تفرید کے درمیان میں اعتدال ہے یہی اصل تعلیم ہے اور یہی ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھتا ہے جس کے ہم لوگ معمور ہیں حق یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ایسی ہی تھی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ اللہ کے دین میں فوجے کی فوجیں داخل ہوتی ہیں کم اسداق تھی مگر ہم نے اس سے منہ موڑا اس پر عمل کرنا درکنار اس کو معلوم کرنا بھی چھوڑ دیا اسی کے یہ خمیازے ہیں جو بھگت رہے ہیں ہماری مثال شتر مرغ کسی ہے جس کے متعلق ایک ضرب المسل ہے کہ جب اس سے اڑنے کو کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں شتر ہوں بلا اونٹ بھی اڑ سکتا ہے اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ بار برداری کر تو کہتا ہے کہ میں مرغ ہوں بار برداری کیسے کروں ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعمال کے کرنے کا ذکر آتا ہے تو ہم لوگ چودھویں صدی کے رہنے والے ناکارہ اور ضعیب بن جاتے ہیں بلا صحابہ اکرام جیسے اعمال ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں وہ قوی لوگ تھے وہ حضور کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ خیر القرون کے افراد تھے بلا ہم ان کی کیا حرص کر سکتے ہیں دنیا دار ہیں دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں مجبوری یا ساتھ ہیں لیکن جب ان حضرات کی ترقیات کا ذکر آتا ہے ان کے ملکوں پر فتح اور قبضے کا ذکر آتا ہے ان کی عزت و وجاہت کا سما بنتا ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں حضور کے نام لیوا ہیں صحابہ کے جانشین ہیں ان کے خلاف ہیں اور ترقیات میں ان کی ہم سری کے خواب دیکھنے لگتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ ایسے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے اگر ہمیں ان ترقیات کی امنگ ہے اور تو ان کے سے اعمال کر کے ان ثمرات کا امیدوار بننا چاہیے لوبیا بو کر سیب کا پھل آنے کی امید کرنا سراسر حماقت ہے بس اب وقت ختم ہو چکا ہے رویت ہلال کا وقت قریب ہے دعا کرو کہ حق تعالی شان ہوں وہ جناکارہ کو بھی ان حضرات اکابر کے اسوے سے کچھ حصہ نصیب فرما دیں میری مثال اس تحریر میں اس نابینا کسی ہے جو چراغ ہاتھ میں لیے دوسروں کو کہتا ہے کہ روشنی کے فوائد حاصل کرو اور بے چارہ خود محروم ہے مستقم تو فما قولی لکستقم اس کے علاوہ میں نے جو کچھ لکھا ہے میرا خیال ہے کہ سب اشکالات کے لیے مجملن کافی ہے اور سب امور کا اس سے حل ہو گیا ہوگا لیکن یہ میرے ناقص خیالات ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اس کو قبول کریں اور مانیں اگر سمجھ میں آئے بہتر ہے قبول کر لیں ورنہ کالائے بد پریش خاون اما توفیقی اللہ کثیرا ولا یغفر الذنوب الدنوب اللہ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على أفضل خلقه سيد البشر وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعهم حملة الدين المتين برحمتك يا أرحم الراحمين فقط والسلام زكريا كادلوي انتیس شعبان تيراسو سو ستاون